بسم اللہ الرحمن الرحیم رنگ و نور شمارہ پانچ سو اٹھتر اللہ انی استخیروں کا بھی اللہ تعالیٰ ہی سے خیر کا سوال ہے اللہ انی استخیروں کا بھی استخارہ کا موضوع اللہ تعالیٰ کی توفیق سے استخارہ کی نورانی مہم چلی بہت سے مسلمانوں کو فائدہ پہنچا کئی مسلمانوں نے استخارہ کی سنت کو سمجھا اور اپنایا اب یہ تقاضا زور پکڑ رہا ہے کہ نورانی مہم کے دو رنگ و نور اور مکتوبات یکجا شائع کر دیے جائیں استخارہ کے بارے میں بعض ضروری باتیں آج کے رنگ و نور میں عرض کی جا رہی ہیں پھر انشاءاللہ ان سب کو ایک رسالے کی صورت میں شائع کر دیا جائے گا اللہ تعالیٰ آسان فرمائیں قبول فرمائیں تازہ واقعہ ایک صاحب سے ملاقات ہوئی ان کی عمر ساٹھ سے کچھ اوپر ہے ان کی کئی بیٹیاں اور بیٹے عالم و فاضل ہیں اور خود وہ بھی ماشاء اللہ پکے دیندار مسجد کے خدمت گار اور بزرگوں کی خدمت میں حاضر باش انہوں نے اپنی ایک فکر اور پریشانی کا تذکرہ کیا کہ فلاں کام کرنا چاہتا ہوں مگر راستہ نہیں مل رہا آپ مشورہ دیں ان سے عرض کیا کہ استخارہ کریں انشاءاللہ راستہ بھی مل جائے گا اور مدد بھی ان کی آنکھیں خوشی سے چمکنے لگیں مگر پھر کچھ پریشان سے ہو کر کہنے لگے استخارہ کا کیا طریقہ ہے ان کو عرض کیا کہ بالکل آسان طریقہ ہے وہ طریقہ ان کو بتا دیا پوچھنے لگے پھر مجھے اس کا نتیجہ کیسے معلوم ہوگا خواب آئے گا یا کچھ اور عرض کیا نہ خواب ضروری نہ الہام بس خیر آ جائے گی انشاءاللہ تفصیل سے بات سمجھائی تو وہ خوش ہوئے اور سمجھ گئے مگر مجھے حیرانی ہوئی کہ اتنی عمر مسجد اور دینداری کے ماحول میں گزارنے والے مسلمان کو بھی استخارہ کا علم نہیں جبکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو اتنی اہمیت سے استخارہ سکھاتے تھے جیسے کہ یہ قرآن پاک کی آیت ہو قرآن مجید کے بعد جو صحیح ترین کتاب امت مسلمہ کے پاس ہے وہ ہے صحیح البخاری جسے ہم بخاری شریف کہتے ہیں حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے استخارہ کی حدیث اور دعا اس کتاب میں تین جگہ بیان فرمائی ہے اس حدیث میں استخارہ کا مکمل طریقہ اور نصاب موجود ہے آج کے رنگ و نور میں انشاءاللہ یہ حدیث شریف بیان کی جائے گی تاکہ ہم اونچی اور صحیح صنعت کے ساتھ استخارہ کی نعمت اور دعا حاصل کر سکیں بدعت کی نحوست سنت ایک نور ہے جبکہ بدعت ایک بڑی گمراہی اور اندھیرا ہے ہمارے آقا محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو استخارہ جیسی طاقت اور روشنی دے گئے تاکہ امت مسلمہ اپنے ہر معاملے اور کام میں اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کر سکے مگر لوگوں نے استخارہ کے نام پر طرح طرح کی بدعات ایجاد کر لیں ان بدعات کی نحوست نے ایسا ظلم ڈھایا کہ آج اکثر مسلمانوں کو استخارہ کا پتہ تک نہیں وہ استخارہ جو ہمیں سورہ اخلاص کی طرح یاد ہونا چاہیے آج اچھے خاصے دین دار مسلمانوں کو بھی یاد نہیں وہ استخارہ جو دن رات ہمیں بار بار کرنا چاہیے وہ آج مسلمان کی پوری زندگی میں ایک بار بھی نہیں وہ استخارہ جو ہمیں اہتمام کے ساتھ سیکھنا اور سکھانا چاہیے وہ آج ہمارے لیے ایک اجنبی عمل بن چکا ہے ہاں بے شک سچ فرمایا حضرت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ استخارہ انسان کی خوش نصیبی ہے اور استخارہ چھوڑنا انسان کی بد نصیبی ہے اصل مصنون استخارہ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے استخارہ والی حدیث شریف چہیے بخاری میں تین جگہ بیان فرمائی ہے نمبر ایک کتاب التحجد میں حدیث نمبر گیارہ سو باسٹھ نمبر دو کتاب الدعوات میں حدیث نمبر چھ ہزار تین سو بیاسی نمبر تین کتاب التوحید میں حدیث نمبر سات ہزار تین سو نوے میرے سامنے اس وقت جو بخاری شریف کا نسخہ ہے وہ دار القتب العلمیہ بیروت سے شائع ہوا ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاستخارت فی الامور کلیہ کما السورت من القرآن یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تمام کاموں میں استخارہ کی تعلیم اس طرح فرماتے تھے جس طرح کہ آپ ہمیں قرآن مجید کی صورت سکھاتے تھے یقول و ادا حما احد و کمبل عمری فلی من غیر یقل آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے جب تم میں سے کوئی کسی کام کا ارادہ کرے تو فرض کے علاوہ دو رکعت نماز ادا کرے پھر کہے آگے استخارہ کی دعا ہے اور آخر میں ارشاد فرمایا وہ یوسمی حاجت اور وہ اپنی حاجت کا نام لے یعنی اپنی حاجت بیان کرے بس یہ ہے مصنون اور طاقتور ترین استخارہ جب بھی کسی کام کا ارادہ ہو تو دو رکعت نماز ادا کرے پھر استخارہ کی دعا مانگے اور اپنی حاجت بیان کرے اب لوگوں نے اتنے مفید اور اتنے آسان عمل میں معلوم نہیں کیا کیا مشکلات پیدا کر دیں اور آخر اس عمل کو مسلمانوں کے لیے ناممکن بنا دیا حضرت اقدس مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں اب دیکھیے یہ استخارہ کس قدر آسان کام ہے مگر اس میں بھی شیطان نے کئی پیوند لگا دیے ہیں نمبر ایک پہلا پیوند یہ کہ دو رکعت پڑھ کر کسی سے بات کیے بغیر سو جاؤ سونا ضروری ہے ورنہ استخارہ بے فائدہ رہے گا دوسرا پیون شیطان نے یہ لگایا کہ لیٹو بھی دائیں کروٹ پر تیسرا یہ کہ قبلہ رو لیٹو چوتھا پیون شیطان نے یہ لگایا کہ لیٹنے کے بعد اب خواب کا انتظار کرو استخارہ کے دوران خواب نظر آئے گا پانچواں پیوند یہ لگایا کہ اگر خواب میں فلاں رنگ نظر آئے تو وہ کام بہتر ہوگا فلاں نظر آئے تو بہتر نہیں چھٹا پیون شیطان نے یہ لگایا کہ خواب میں کوئی بزرگ آئے گا بزرگ کا انتظار کیجیے کہ وہ خواب میں آ کر سب کچھ بتا دے گا لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ بزرگ کون ہوگا اگر شیطان ہی بزرگ بن کر خواب میں آ جائے تو اس کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ شیطان ہے یا کوئی بزرگ یاد رکھیے ان میں سے کوئی ایک چیز بھی حدیث سے ثابت نہیں بس یہ باتیں لکھنے والوں نے کتابوں میں بغیر تحقیق کے لکھ دی ہیں اللہ تعالیٰ ان لکھنے والے مصنفین پر رحم فرمائے کثرت سوال سے منع حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت تاکید کے ساتھ اپنی امت کو زیادہ سوالات کرنے سے منع فرمایا ہے زیادہ سوالات کے بہت نقصانات ہیں اور اس عادت کی وجہ سے انسان کے اندر عمل کی طاقت کمزور ہو جاتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ زیادہ سوالات نہیں کرتے مگر بڑے بڑے کام کر لیتے ہیں جبکہ بعض سوالوں میں الجھے رہتے ہیں بعض لوگوں سے آپ کہیں کہ یہ پہاڑ اٹھا کر دوسری جگہ منتقل کر دو تو وہ فوراً اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مدد مانگتے ہیں اور اپنے کام میں لگ جاتے ہیں ایسے افراد کی اللہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں اور ان سے عظیم الشان کام لیتے ہیں جبکہ بعض افراد سے آپ کہیں کہ یہ کاغذ اٹھا کر میز پر رکھ دو تو وہ اس پر بھی دس سوال پوچھ لیتے ہیں ابھی اٹھاؤں یا بعد میں ایک ہاتھ سے اٹھاؤں یا دونوں سے ابھی میرا وضو نہیں ہے اگر اس حالت میں اٹھا لوں تو حرج تو نہیں ہوگا اٹھا کر میز پر کس جگہ رکھوں وغیرہ وغیرہ ایسے لوگ خود بھی مشکل میں پڑتے ہیں کام بتانے والے کو بھی مشکل میں ڈالتے ہیں اور اکثر بڑے کاموں سے محروم رہتے ہیں اب استخارہ کا معاملہ دیکھ لیں حضرت مفتی رشید احمد صاحب نے جن غلط باتوں کو شیطانی اضافہ قرار دیا وہ تمام باتیں بزرگوں کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں یہ باتیں کیوں پیدا ہوئیں وجہ اس کی یہی زیادہ سوالات کی بری عادت ہے حضرت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جامع الفاظ میں استخارہ کی ہر بات سکھا دی مثلاً نمبر ایک استخارہ ہر کام میں ہے صرف شادی وغیرہ بڑے کاموں کے لیے نہیں نمبر دو استخارہ صرف تردد کے وقت نہیں بلکہ جب بھی کسی کام کا ارادہ ہو اس میں تردد ہو یا نہ ہو اللہ تعالیٰ سے خیر مانگ لو کہ یا اللہ خیر ہے تو ہو جائے خیر نہیں تو مجھے اس سے بچا لیجئے نمبر تین دو رکعت فرض کے علاوہ ادا کرنی ہے یعنی دو رکعت نفل ادا کرو نمبر چار دو رکعت کے بعد استخارہ کی دعا پڑھنی ہے اور اپنی حاجت کا نام لینا ہے اب ایک باعمل مسلمان کے لیے اس میں کوئی پوچھنے والی بات باقی نہیں رہ گئی بلکہ مزے ہو گئے کہ اتنا آسان عمل مل گیا لیکن سوالات کرنے والوں نے فوراً سوالات کی توپیں کھول دیں استخارہ میں نیت کیا کرنی ہے دو رکعت کس وقت پڑھنی ہے دو رکعت میں صورتیں کون سی پڑھنی ہیں یہ دو رکعت الگ پڑھنی ہیں یا کسی اور نفل مثلا اشراق تحیت الوضو میں بھی اس کی نیت ہو سکتی ہے استخارہ کی دعا کتنی بار پڑھنی ہے اس دعا سے پہلے کیا پڑھنا ہے اس دعا کے بعد کیا پڑھنا ہے استخارہ کی نماز کے بعد سونا ہے یا جاگنا سونا ہے تو بائیں کروٹ سونا ہے یا دائیں وضو سونا ہے یا بے باب وضو سوئے مگر ابھی جاگ رہے تھے کہ وضو ٹوٹ گیا اب کیا کرنا ہے استخارہ کتنی بات کرنا ہے کتنی بار کرنا ہے استخارہ کو دن کو کرنا ہے یا رات کو بس سوالات ہی سوالات اب اہل علم نے دیگر احادیث اور قوانین کو سامنے رکھ کر ان سوالات کے ہر شخص کے مطابق جوابات دیے اس طرح وہ جوابات بھی استخارہ کی اصل حقیقت کا حصہ بنتے گئے اور یوں استخارہ مشکل سے مشکل ترین ہوتا چلا گیا اور پھر آخر بے شمار مسلمان اس نعمت سے محروم ہو گئے حالانکہ یہ ایسی نعمت ہے جو انسان کو طرح طرح کی پریشانیوں اور مصیبتوں سے بچانے کا ذریعہ ہے بلکہ بڑے بڑے فتنوں سے بچانے کا بھی اہم ذریعہ ہے آج لوگ ہر کسی کی بات سنتے سننے اور بیان سننے بھاگ جاتے ہیں اور پھر طرح طرح کی غلطیوں اور گمراہیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں اگر مسلمانوں میں استخارہ کا عمل ہو اور وہ دو رکعت کی اس عبادت کی قیمت سمجھیں تو بڑے بڑے فتنوں سے بچ جائیں مگر افسوس کے مسلمانوں کے پاس موبائل اور نیٹ کے لیے گھنٹوں کا ٹائم ہے جبکہ دو رکعت کے لیے پانچ منٹ نہیں ہیں حضرت اقدس بنوری رحمہ اللہ لکھتے ہیں دور حاضر میں امت کا شرازہ جس بری طرح سے بکھر گیا ہے مستقبل قریب میں اس کی شرازہ بندی کا کوئی امکان نظر نہیں آتا جب استخار استشارے کا راستہ بند ہو گیا یعنی مشورے کا راستہ بند ہو گیا پتہ نہیں چلتا کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر تو کس سے مشورہ کیا جائے تو اب صرف استخارہ کا راستہ ہی باقی رہ گیا ہے حدیث شریف میں تو فرمایا تھا ما خواب استخارہ و ما ندیم من استشار جو استخارہ کرے گا وہ خائب و خاصر یعنی نقصان اور خسارہ اٹھانے والا نہ ہوگا اور جو مشورہ کرے گا وہ پشیمان اور شرمندہ نہ ہوگا عوام کے لیے یہی دستور العمل ہے کہ اگر کوئی ان فتنوں میں غیر جانبدار نہیں رہ سکتا تو مسنون استخارہ کر کے عمل کرے اور امید ہے کہ استخارہ کے بعد اس کا قدم صحیح ہوگا استخارہ کیوں ملا ہر زمانے میں گمراہ لوگوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ قبائلی بدماشوں کی طرح لوگوں کے راستے میں گیٹ بنا دیتے ہیں اس گیٹ پر ان بدماشوں کو رقم دو تو آگے جا سکتے ہو ورنہ نہیں اسی طرح گمراہ لوگ گیٹ بنا کر بیٹھ جاتے ہیں کہ ہمیں مال دو خوش کرو تو ہم اللہ تعالیٰ سے تمہارے مسائل حل کرا دیں گے ہم اللہ تعالیٰ سے تمہاری قسمت پوچھ دیں گے ہم اللہ تعالیٰ سے تمہاری حاجت پوری کرا دیں گے ان گمراہ لوگوں کے ہاتھوں بیوقوف بننے والے یہ تک نہیں سوچتے کہ یہ لوگ جو گیٹ بنا کر بیٹھے ہیں یہ اگر اللہ تعالیٰ کے اتنے مقرب ہوتے تو یہ اپنے مسائل بھی اللہ تعالیٰ سے حل کراتے اپنی قسمت بھی اللہ تعالیٰ سے اچھی کراتے اور لوگوں سے خیرات نذرانے اور پیسے نہ لیتے حضور اکدر صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لا کر یہ سارے گیٹ توڑ دیے اور سارے بدماشوں کو بھگا دیا اور اللہ تعالیٰ کا راستہ ہر ایک کے لیے کھول دیا کہ ہر کوئی خود اللہ تعالیٰ سے مانگے اللہ تعالیٰ سب کی سنتا ہے اور سب کو دیتا ہے استخارے کا عمل بھی اسی لیے آتا فرمایا لوگ سفر سے پہلے یا کسی کام سے پہلے پنڈتوں نجومیوں اور عاملوں کے پاس جا کر فال نکلواتے تھے ستاروں کا حال پوچھتے تھے اور قسمت کا پتہ لگانے کی کوشش کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام کاموں کو غلط قرار دیا اور فرمایا کہ اے مسلمانوں استخارہ کرو ہر کام سے پہلے اللہ تعالیٰ سے خیر مانگ لیا کرو کیونکہ اصل خیر کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے یوں ہر مسلمان اپنے ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر حاصل کر سکتا ہے ماضی میں مسلمان بڑے اہتمام سے استخارہ کرتے تھے ہر کوئی ہر کام میں خود استخارہ کرتا تھا اس لیے ان کے ہر کام میں برکت تھی خیر تھی مگر پھر شیطان نے گمراہ لوگوں کو کھڑا کر دیا اور اب پھر جگہ جگہ گیٹ لگ گئے کہ ہم سے استخارہ کراؤ ہم سے استخارہ نکلواؤ یعنی نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ تمہاری نہیں سنتا صرف ہماری سنتا ہے اس لیے ہم تمہارا استخارہ نکالیں گے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ جس گمراہی کو ختم کرنے کے لیے استخارہ آیا تھا آج استخارہ کے نام پر وہی گمراہی ہر طرف پھیل رہی ہے کیا کوئی ایک حدیث یا روایت بھی ایسی پیش کر سکتا ہے کہ کسی صحابی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا ہو کہ یا رسول اللہ آپ میرے لیے استخارہ فرما دیجئے اگر نہیں تو پھر ہمارے زمانے میں یہ بدعت کہاں سے آ گئی کیسے آ گئی اے مسلمانوں استخارہ سیکھو استخارہ اپناؤ اور خود استخارہ کرو اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو کم از کم اتنا ضرور کرو کہ کسی سے اپنے لیے استخارہ نہ کرایا کرو اگر آپ نے دوسروں سے استخارہ کرایا تو زمانے کی ایک بڑی گمراہی میں آپ بھی حصہ دار بن جائیں گے اور اپنے رب اور نبی کی سنت سے بہت دور جا گریں گے طال سعید خوش نصیب ترین کئی لوگ ستاروں کے ذریعہ نام کے ذریعہ یا عادت کے ذریعہ تالے معلوم کرتے ہیں قسمت اچھی ہے یا بری قسمت میں مالداری ہے یا غریبی قسمت میں عروج ہے یا زوال پھر ان کے گمان کے مطابق بعض لوگوں کا تالے بلند ہوتا ہے اور بعض کا منحوس حضرت علامہ ابن قیم نے زاد المعاد میں عجیب نقطہ لکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ جس مسلمان کو استخارہ اور اس کی دعا نصیب ہو گئی بس وہی طالع بلند یعنی خوش نصیب ترین انسان ہے وجہ یہ کہ مومن کی خوش نصیبی اور خوش قسمتی دو چیزوں میں ہے نمبر ایک توکل نمبر دو رضا بالقدر جب آپ نے ہر کام سے پہلے اللہ تعالیٰ سے خیر مانگی تو ثابت ہو گیا کہ آپ کے اندر توکل ہے آپ کو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہے اس لیے صرف اسی سے خیر مانگ رہے ہو اور استخارہ کے بعد جو کچھ ہوا اس پر دل مطمئن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کیا اچھا کیا تو یہ تقدیر پر راضی ہونا ہو گیا بس یہی خوش بختی کی علامت ہے آگے کا حال مشرقین کی عادت ہے کہ ان کو آگے کا حال معلوم کرنے کا شوق ہوتا ہے اسی کے لیے وہ طرح طرح کے شرک کرتے ہیں اسلام نے سمجھایا کہ آگے کا حال معلوم کرنے کی فکر میں نہ پڑو بلکہ جو آگے کا مالک ہے معاملہ اس کے سپرد کر دو اور اس سے آگے کی خیر مانگ لو اور پھر مطمئن ہو جاؤ کہ وہ انشاءاللہ اللہ ضرور خیر دے گا یوں تم شرک سے بھی بچ جاؤ گے اور خیر بھی پالو گے اور ہر وقت برے مستقبل کے ڈر سے اپنا حال بھی خراب نہیں کرتے رہو گے استخارہ اسی لیے آیا مگر ظلم دیکھیں کہ لوگوں نے استخارہ کو بھی آگے کا حال جاننے کا طریقہ سمجھ لیا جو بڑی خطرناک گمراہی ہے حضرت حکیم الامہ تھانوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں استخارہ سے مقصود محض طلب خیر ہے نہ کہ استخبار یعنی آگے کا حال معلوم کرنا استخارہ کی حقیقت یہ ہے کہ استخارہ ایک دعا ہے جس سے مقصود صرف طلب اعانت علی الخیر یعنی استخارہ کے ذریعے بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ میں جو کچھ کروں اس کے اندر خیر ہو اور جو کام میرے لیے خیر نہ ہو وہ کرنے ہی نہ دیجیے بس جب استخارہ کر چکے تو اس کی ضرورت نہیں کہ سوچے میرے دل کا زیادہ رجحان کس بات کی طرف ہے ایک نقطہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا مبارک اگر مسلمان کے پاس ہو تو وہ اس کی کتنی قدر کرے گا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا بال مبارک اگر کسی مسلمان کے پاس ہو تو وہ خود کو کتنا خوش نصیب سمجھے گا یاد رکھیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات میں سب سے زیادہ بابرکت چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہیں یہ ایسا تبرک ہے جو دیگر تبرکات سے بہت بڑھ کر ہے یہ وہ مبارک الفاظ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سانس مبارک زبان مبارک دہن اور مبارک گھونٹوں کے بوسے لے کر طلوع ہوئے اور ان میں نور ہدایت اور برکت کا سدا بہار سامان ہے اس لیے کسی کو بھی صحیح حدیث یا مصنون دعا کو اسی طرح یاد کرنا چاہیے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک صحیح صنعت کے ساتھ پہنچی ہے یہ برکت اور خوش نصیبی کی بات ہے پھر ان دعاؤں میں استخارہ کی خاص اہمیت یہ ہے کہ یہ دعا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اہتمام کے ساتھ حضرات صحابہ کرام کو سکھائی ہے ہم یہاں بخاری شریف کی روایت سے یہ دعا نقل کر رہے ہیں ہر مسلمان اسے اچھی طرح سمجھ کر درست تلفظ اور درست اعراب کے ساتھ یاد کر کے اس عظیم تبرک کو اپنے سینے میں محفوظ کرے نمبر ایک اللہم انی استخیرک بعلمک و استقدرک بقدرتک و اسألک من فضلک العظیم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجل أمري أو آجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في